بنیادی دعا اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی یا اللہ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے ہدایت دیجیے اور مجھے عافیت نصیب فرمائیے اور مجھے رزق عطا فرمائیے جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دعا تلقین فرماتے